سیدنا ابو جوہیفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتح یا بطح میں ظہر اور عصر کی نمازیں دو دو رکتیں پڑھائی تھیں آپ کے سامنے وہ برچھی تھی جسے آپ نے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا اس کے پیچھے سے لوگ گدھے اور عورتیں گزرتے رہے ایک روایت میں ہے ان سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت کس جیسے تھے انہوں نے جواب دیا میں تیر درست کرتا تھا اور اس کے پر بناتا تھا حدیث نمبر چودہ سو اناسی مسند احمد